حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ والوں کے لیے ذوالحلیفہ شام والوں کے لیے جوفہ یمن والوں کے لیے یلملم اور نجد والوں کے لیے قرن منازل کو میقات مقرر فرمایا یہ مواقع ان لوگوں کے لیے ہیں اور ان کے لیے جو دوسرے علاقوں سے آ کر یہاں سے گزریں کہ وہ حج یا عمرے کا ارادہ رکھتے ہوں اور جو لوگ ان مواقع کے اندر رہتے ہوں وہ اپنے گھر ہی سے احرام باندھیں حتیٰ کہ مکہ مکرمہ والے مکہ مکرمہ ہی سے احرام باندھیں سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار چھ سو انسٹھ